پھر گنگ بنے راک بدام بلا لو پھر گنبد رز کی بدان بلا لو پھر گم بدے ازرا کی پزا میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو پھر گم بدے ازرا کی پزا میں بلا لو میرے گ بنا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوان بنا لو قدموں سے لگا کر مجھ دیوان بنا لو قدموں سے دیوان بنا لو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو سرکار بلا لو سرکار گزرا کی فضا میں بلا لو ار گنبد دے کی فضا میں بلا لو وہ خوار گناہ گار جیسا تمہارا ایسا تمہارا سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو سرکار بلا لو سرکار بلا لو پھر گنبد خجرا کی فضا میں بلا لو پھر گنبد خجرا کی فضا میں بلا لو صدقہ مجھے سر کا نواسوں کا عطا ہو صدقہ مجھے سرکار کا عطا ہو سرکار صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو اغیار کے ٹکروں سے شہنشاہ بچا لو اغیار کے سے شہنشاہ بچا لو سرکار بنا لو بلا لو آقا سرکار بلا لو پھر گنبد خزرا کی فضا ہوں میں بلا لو پھر گنبد خزرا کی ہوں میں بلا لو یا شاہ مدینہ امداد کو یا شاہ مدینہ میری امداد کو یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ آفات تو بلی یاد کے پنجوں سے بچا لو آفات و بلی یاد کے پنجوں سے نکالو آفات بلی یاد کے پنجوں سے نکالو سرکار بلا لو سرکار بلا لو سرکار بلا لو سرکار بلا لو پھر کنب خزرا کی فضا میں بلا لو کی فضا میں بلا لو پانی کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے تو پانی کی موجود اپنا گرا ہے پانی کی موجوں میں جہاں اپنا گرا ہے سرکار بچا لو اس سرکار بچا لو سرکار بچا لو اس سرکار بچا لو میرے سرکار بچا لو کا بجا لو سرکار بچا لو اس سرکار بچا لو سرکار بچا لو اس سرکار بچا لو ویران ہوا جاتا ہے روشیوں کا گنستا ویران ہوا جاتا خوشیوں کا گلستان خوشیوں کا گلستان اس اجر چمن پہ بھی نگاہ لطف کی ڈالو اس اجر چمن پہ بھی نگاہ لطف کی ڈالو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو تم توڑنے والے مری سبے دم توڑنے والا رے گنا کمری زبے دم توڑنے والا رے گنا ہو کمری زبے اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو اے جان مسیحا اسے کا کر کے بچا لو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو مرنے کا شرف اب تم دینی میں عطا ہو مرنے کا شرف اب شرف رب تو مدینے میں عطا ہو در در کی مجھے سے کرو سے لو در در کی مجھے ٹھوکروں کرو سے بچا لو سرکار بلا لو سرکار بلا لو کی فضاؤں میں بلا لو پھر گم خزرا کی فضا میں بلا لو مت مدفن ہوتا میٹ مدی کی گلی میں مت مدپن ہوتا میٹ مدی کی گلی میں مت پن ہو کی گلی میں للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو ہے چلی جاتے جنم کو ملائی کے ہے چلی جاتے کو ملائک کو کے چلی محشر فائ ماش سین بچالو شاپ ماشا سین بچالو فر کل میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے چارے فر میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو سرکار بلا لو سرکار بلا لو سرکار خزرا کی فضا میں بھلا لو پھر گنبد خزرا کی فضا میں بھلا لو سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن سرکار پیاسا ہوا دشمن میرے سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو سرکار بچا لو بچا لو شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو اجڑ ہوئی جاتی ہے میری جیس کی بستی اجڑ ہوئی جاتی ہے میری کی بستی اوجڑ ہو بھی جاتی ہے میری کی بستی ہو جائے گی آباد نظر لطف کی ڈالو ہو جائے گی آباد نظر لطف کی ڈالو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو محبوب خدا سر پہ اجلا کے کڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی شیطان سے کا ایمان بچا لو شیطان سے کا ایمان بچا لو ایمان بچا لو میرا ایمان بچا لو سرکار بچا لو میرا ایمان بچا لو ایمان سے اتار کا ایمان بچا لو شیطان سے سب کا بھی ایمان بچا لو آقا شیطان سے ہم سب کا بھی ایمان بچا لو سرکار بلا لو مجھے سرکاری میں بلا لو پھر گنبد قزرا کی بزا میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو